ابو مجلس کہتے ہیں سیدہ ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی جبکہ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے تھے انہوں نے دو رکت نماز عشاء پڑھائی پھر کھڑے ہوئے اور ایک رکت میں سورہ نسا کی سو آیات پڑھ دیں جب لوگوں نے اس چیز کا ان پر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم رکھا میں نے اسی جگہ پر قدم رکھنے میں اور آپ نے جو کچھ کیا میں نے اسی طرح کرنے میں کوئی کمی نہیں کی حدیث نمبر سولہ سو سینتیس مسند احمد